جناب عبد الرحمن بن ابو لیلہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں بیان کیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی سو گیا اور دوسرا اس سے ایک رسی لینے لگا جو اس کے پاس تھی تو وہ ڈر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار چار